وہ عید کے دوسرے دن رات کی فلائٹ سے واپس لاہور آ گئی تھی کیونکہ اگلی رات آٹھ بجے کی فلائٹ سے وہ واپس آ رہا تھا وہ زود رنجی اور حساسیت جو پچھلے چار ہفتوں سے اسے ناخوش رکھے ہوئے تھی وہ یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی اور چار ہفتے کے بعد بلاخر اس نے کیک کا وہ ٹکڑا اور وہ کین ڈسپوز آف کر دیے اگر فرقان کو سیدھا ہاسپٹل سے ایئرپورٹ نہ جانا ہوتا تو وہ خود اسے ریسیو کرنے چلی جاتی وہ کچھ اتنی ہی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی نو بج کر پینتالیس منٹ پر ڈور بل بجی اسے دروازے تک پہنچنے میں سیکنڈز لگے تھے خدایا کیا خوشی اس کو کہتے ہیں جو اس شخص کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے میں نے محسوس کی ہے اسے دروازہ کھول کر ڈور ہینڈل پر اپنا کپ کپ آتا ہاتھ رکھے سالار کو دیکھ کر چھمبے سے سوچا تھا فرقان سے باتیں کرتا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوا اور ان اکیوں سے ان دونوں کی نظریں ملیں وہی گرم جوش مسکراہٹ جس کی وہ عادی تھی اور ہمیشہ کی طرح سلام میں بھی پہل اسی نے کی تھی وہ اسے دیکھتے ہی چند لمحوں کے لیے جیسے ساخت ہو گئی تھی امامہ سامان کی ڈیلیوری دینے آیا ہوں چیک کر لو کوئی بریکج ڈیمیج تو نہیں ہے فرقان نے ایک سوٹ کیس کھینچ کر اندر لے جاتے ہوئے اس کو چھیڑا سلام مسکرایا تھا امامہ نے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے گلے میں کوئی گرا لگنے لگی تھی بات گلے کی گرہ تک رہتی تو ٹھیک تھی لیکن آنکھوں میں پانی کیسے اور کیوں آ گیا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے ہمیشہ کی طرح سے گلے لگایا جیسے وہ آفس سے آنے کے بعد لگایا کرتا تھا بے اختیار بے ساختہ آنسوں کا ایک اور ریلا آیا یہی چیز تو وہ ڈھونڈتی پھرتی پھر رہی تھی پچھلے چار ہفتوں سے یہی نرم لمس اپنے گٹ بازوں کا یہی حسار اس کے ساتھ لگے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے جسم سے اٹھتی کلون کی مہک ڈریسنگ ٹیبل پر کلون کی شیشی سے اٹھتی مہک سے بالکل الگ تھی اس کے جسم پر لگنے کے بعد زیادہ مسحور کن تھی زیادہ جان لیوا تھی کیسی ہو تم وہ اس سے پوچھ رہا تھا گلے کی گرہیں اور بڑھ گئی تھی اس نے اب اسے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اور آنسو دیکھے کیا ہوا وہ ٹھٹکا اور سوٹکیس اندر لے جاتے ہوئے فرقان نے پلٹ کر دیکھا میں ابھی ابھی سلاد کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی اس نے کچھ گھبراہٹ میں مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا پھر شاید اسے خود ہی یہ بہانہ کمزور لگا وہ سر میں بھی کچھ درد تھا اور فلو بھی تھا وہ فرقان کی مسکراتی ہوئی نظروں سے کچھ گڑبڑائی تھی سلاڈ نے فرقان کو نظر انداز کیا اور اسے ایک بار پھر ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو یار کوئی میڈیسن لینی چاہیے تھی کوکنگ رینج پر کچھ رکھ کر آئی ہوں وہ رکے بغیر کچن میں چلی گئی اس کے سامنے کھڑے رہ کر اسے نظریں ملا کر چھوٹ بولنا بڑا مشکل ہو گیا تھا سنک میں چہرے پر پانی کے چھپا چھپا کے مارنے کے بعد اس نے کچھ پانی پیا آواز کی تھر تھراہٹ صرف اسی طرح ختم ہو سکتی تھی وہ دونوں اب اس کے اوکب لاؤنچ میں کچھ کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اپنا چہرہ کچن رول سے تھپ کر اس چند گہرے سانس لے کر کر خود کو نارمل کیا بیٹھو کھانا کھا جاؤ وہ جب لانچ میں آئے تو سالار فرقان سے کہہ رہا تھا نہیں اس وقت نہیں کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے بچے کچھ دنوں کے بعد چلیں گے کہیں ڈنر کے لیے وہ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا سالار دروازے تک اسے چھوڑنے گیا وہ کچن میں آ کر کھانے کے برتن لگانے لگی وہ دروازے سے واپسی پر کچن میں سیل فون پر بات کرتے ہوئے آیا تھا فون پر سکندر تھے امامہ نے اسے کچن کاؤنٹر پر رکھی پانی کی بوتل کو کھولتے دیکھا فون کندھے اور کان کے بیچ دبائے اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا امامہ نے اس کے گلاس کی طرف جان جانے سے پہلے ایک گلاس لا کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا سلار کے ہاتھ سے بوتل لے کر اس نے گلاس میں اس کے لیے پانی ڈالا سلار نے سکندر سے بات کرتے ہوئے سر کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا پاپا خیریت پوچھ رہے ہیں تمہاری فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرائی میں اب ٹھیک ہوں سلار نے اس کے جملے پر غور کے بغیر سکندر تک اس کا جملہ پہنچا دیا کاؤنٹر پر پڑے سلاد میں سے سیب کا ایک ٹکڑا کاٹتے کانٹے سے اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے وہ اسی طرح فون پر سکندر سے بات کرتے ہوئے کچن سے نکلا ماما نے اسے ٹیرس کا دروازہ کھول کر ٹیرس کے پودوں پر نظر دوڑاتے دیکھا ٹیبل پر برتن رکھتے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آنے لگی ایک مہینے کے بعد کی جگہ اسے گھر لگی تھی اور اس کی وجہ گھر میں گونجتی وہ آواز اور ادھر سے ادھر جاتا اس کا وجود تھا اس کا وجود تھا برتن رکھنے کے باوجود وہ جیسے بے اختیاری کے عالم میں ٹیبل کے پاس کھڑی فون کان سے لگائے سالار کو ٹیرس پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی بات محبت کی نہیں عادت کی تھی اس اس کی عادت ہو گئی تھی اور عادت بعض دفعہ محبت سے بھی زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے اس سے اچانک خیال آیا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کپڑے تبدیل کرے گا بیڈ روم میں جا کر وہ اس کے لیے کپڑے نکال کر واش روم میں لٹکا کر آئی وہ واش روم سے نکل رہی تھی جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوا میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا اس سے جیسے اعلان کیا وہ نہ بھی کہتا پھر بھی وہ جانتی تھی وہ سفر سے واپسی پر ہمیشہ نہا کر ہی کھانا کھاتا تھا میں نے تمہارے کپڑے اور ٹاولس رکھ دیے ہیں اور یہ میں تمہارے لیے نئے سلیپرز لے کر آئی تھی وہ سلیپرز کا ڈبہ شو ریک سے نکالتے ہوئے بولی رہنے تو امامہ میں خود ہی نکال لوں گا ڈسٹ واش اتارتے ہوئے اس نے ماما کو منع کیا اسے کبھی بھی کسی دوسرے کا اپنے جوتے اٹھانا پسند نہیں تھا وہ جانتی تھی لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود وہ سلیپرز نکال لائی تھی کچھ نہیں ہوتا اس نے سلیپرز اس کے پاس رکھ دیے وہ اب بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے اور جرابے جرابیں رہا تھا اور وہ بے مقصد اس کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی شادی کتنے مہینے میں آج پہلی بار وہ اس طرح بے مقصد اس کے پاس کھڑی تھی سالار نے کچھ حیرانی سے نوٹس کیا تھا یہ یلو کپڑے تم نے میرے انتظار میں پہنے اس سے جرابے اتارتے ہوئے ماما کو چھیڑا وہ بے وجہ ہسی وہ مسٹرڈ کو یلو کہہ رہا تھا لیکن آج اس اس نے کی تصحیح نہیں کی اور آج اس اس نے بھی کی تعریف نہیں کی تھی مگر اسے یہ بھی برا نہیں لگا تھا نائس سلیپرز اپنی جرابے اور جوتے اٹھاتے ہوئے اس نے سلیپرز پہنے اور امامہ سے کہا میں رکھتی ہوں امامہ نے جوتے اور جرابے سے لینے کی کوشش کی کیوں یار پہلے کون رکھتا ہے سلار نے کچھ حیرانی سے اسے روکا امامہ رک گئی واقعی وہ اپنے جوتے خود اٹھانے کا عادی تھا جوتے شو ریک میں رکھتے ہوئے اس نے لانڈری باکس میں جرابیں ڈالیں اور واش روم میں گھس گیا امامہ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی رسٹ واچ اور سیل فون کو دیکھا ہر خالی جگہ بھرنے لگی تھی وہ جب تک نہا کر آیا امامہ کھانا کھا لگا چکی تھی سالار نے ڈائننگ ٹیبل پر نظر ڈالتے بھی اختیار کہا امامہ کیا کیا پکا رکھا ہے یار جو جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس نے سادگی سے کہا مجھے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ٹیبل پر پھیلی ہوئی ڈشز دیکھ کر جیسے کسی سوچ پہ پڑا تم نے اپنا وقت ضائع کیا کوئی اور وقت ہوتا تو وہ پورے دن کی محنت پر بولے جانے والے اس جملے پر بری طرح ناراض ہوتی لیکن آج اسے کچھ برا نہیں لگ رہا تھا کسی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا وہ اتنی ہی سرشار تھی میں نے اپنا وقت تمہارے لیے استعمال کیا ہے اس نے مردم آواز میں سلار کی تصحیح کی لیکن تم تھک گئی ہوگی نہیں کیوں تھکوں گی میں اس نے چاولوں کی ڈش سالار کی طرف بڑھائی سالار نے سالار نے اس کی پلیٹ میں ہمیشہ کی طرح پہلے چاول ڈالے اپنی پلیٹ کے ایک کونے میں پڑے اس چاولوں کو دیکھ کر اس کا دل بھرایا تو اتنے دنوں سے یہ ایک چیز تھی جو وہ مس کر رہی تھی کھانے پر اور یہ ایک چیز نہیں تھی وہ اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا وہ اب ایک مہینے کے بعد وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی کھانا سرو کرتے اس کے ہاتھ دیکھ رہی تھی سفید شرٹ کی آستینیں موڑے اس کے ہاتھوں نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اس کا دل بے اختیار اس کے ہاتھ کو چھونے کو چاہا ہاتھ چھونے کو چاہا اس نے بمشکل نظر ہٹائی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اس کے لیے یہ یکدم دم بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو اور وہ صرف کھانے کی طرف متوجہ رہے پینٹنگز مکمل ہو گئی ہیں تمہاری وہ کھانا شروع کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا ماما نے چونک کر ٹیبل پر پڑا کانٹا اور چمچ اٹھایا کون سی پینٹنگز اس نے بے خیالی میں کہا وہ ٹھٹکا تم بنا رہی تھی نا کچھ اس نے یاد دلایا یہ بھی لو جواب دینے کے بجائے اس نے ایک اور ڈش اس کی طرح پڑھائی ڈر تو نہیں لگا تمہیں یہاں اکیلے رہتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا کھانا اچھا ہے ماما نے ایک بار پھر جواب کول کیا وہ مزید چھوٹ نہیں بول سکتی تھی بالکل ویسی جیسے وہ سچ نہیں بول سکتی تھی ہمیشہ اچھا ہوتا ہے وہ مسکرایا تھا کتنے ناولز پڑھے تم نے وہ پوچھ رہا تھا یہ جابس بھی ہیں اس نے ایک اور ڈش سرو کی تمہاری فلائٹ ٹھیک رہی اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی مشکل سوال کرتا اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا ہاں اور اوور آل کچھ بمپی رہی لیکن ٹھیک ہی تھی اس نے بتایا اور کانفرنس بھی اچھی رہی ایکسلینٹ اس نے بے اختیار کہا کیا روٹین تھی تمہاری وہ اسے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی میری روٹین وہ سوچ میں گئی ہاں کیا کیا کرتی تھیں سارا دن وہ اب چپاتی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا جو پہلے کیا کرتی تھی اس نے نظر چرا کر ایک اور ڈش اس کی طرف بڑھائی لیکن تب تو بہت زیادہ وقت ہوتا ہوگا تمہارے پاس اس نے کوئیتا تھا بالکل ساری شام ساری رات پھر تو عشق ہو گئے ہوں گے تمہارے اپنی پلیٹ میں قورمہ نکالتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا امامہ نے جواب دینے کے بجائے اپنی پلیٹ کو دیکھا جس میں چیزوں کا ڈھیر بالکل اسی چیز اسی طرح پڑا تھا اس سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا سلار کو اتنی رغبت کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پیٹ بھر رہا ہو تم سعیدہ اماں کو یہاں لے آتی سلار نے یکدم اس سے کہا اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا میں نے کہا تھا ان سے لیکن تمہیں تو پتہ ہے وہ اتنے دنوں کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی اس سے جواب دیا دیٹس انڈرسٹینڈیبل سلار نے کھانا کھاتے ہوئے بے اختیار اکنے والا اس کی طرف بڑھایا وہ آخری لقمہ ہمیشہ اسے ہی کھلاتا تھا ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکی پھر اس نے لقمہ منہ میں لے لیا لیکن وہ اسے چبا نہیں سکی وہ لقمہ جیسے آخری حد ثابت ہو اور وہ بے اختیار رو پڑی وہ پانی پیتے پیتے یک دم رک گیا کیا ہوا وہ ہکا پکا تھا ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی گئی کیا ہوا ہے ماما وہ بری طرح بدہواس ہوا کم از کم اس وقت اس طرح کی گفتگو کے دوران آنسو وہ ان کی وجہ تلاش نہیں کر سکا ایک دفعہ آنسو بہ جانے کے بعد سب کچھ آسان ہو گیا تھا مزید رونا بے بسی کا اظہار اور کمزوری کا اعتراف اب مزید دیواریں کھڑی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی فار گاڈ سے ایک تم پاگل کر دو گے مجھے کیا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک رہا میرے بعد کسی نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا وہ اب مکمل طور پر حواس باغتا تھا ٹیشو پیپر سے آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سر ہلایا تو پھر کیوں رو رہی ہو سلار مطمئن نہیں ہوا تھا ایسی بس میں تمہیں بہت مس کرتی رہی اس لیے وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی کیا شرمندگی اسی شرمندگی تھی جو اس نے یہ اعتراف کرتے ہوئے محسوس کی تھی سردار کو لگا اسے سننے میں کچھ غلطی ہوئی تھی کس کو مس کیا تمہیں اس نے سر چھکا کر روتے ہوئے کہا وہ چند لمحوں کے لیے ساخت سا ہو گیا مجھے کس لیے یہ بے یقینی کی انتہا تھی وہ روتے روتے چھٹکی اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر بے حد خفقی کے عالم میں ٹیبل سے اپنی ڈنر پلیٹ اٹھاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اس لیے وہ کچھ بول نہیں سکا شادی کے تقریباً چار ماہ میں اس نے پہلی بار یہ جملہ اس سے کہا تھا ورنہ وہ آئی لو یو کے جواب میں بھی تھینک یو کہنے کی عادی تھی وہ اب برتن اٹھا کر اندر لے جا رہی تھی اور سلار بالکل ہونک سا پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اسے اپنے سامنے سے برتن ہٹاتے دیکھ رہا تھا وہ اس کے رونے سے کبھی اتنا حواس باختہ نہیں ہوا تھا جتنا اس کے اس معمولی سے اعتراف سے ہو گیا تھا وہ شوق نہ ہوتا تو کیا کرتا وہ چار ہفتے پہلے بڑے دھڑلے سے اسے کہہ رہی تھی کہ اور پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے بت کی طرح کرسی پر بیٹھے کوئی اس کے سامنے جیسے کسی مامے کے ٹکڑے ترتیب ترتیب دینے لگا تھا وہ چار ہفتے باہر رہ کر اس کے جیسے رویے کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا وہ اب سمجھ میں آ رہا تھا یہ ناقابل یقین تھا کم از کم اس لیے کہ امامہ سے اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ کچن میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے اسی طرح آنکھیں رگڑتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی تھی وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کچن میں آ گیا وہ فریج سے سویٹش نکال رہی تھی سالار نے اس کے ہاتھ سے ڈونگا پکڑ کر کاؤنٹر پر رکھ دیا کچھ کہے بغیر اس طرح سے گلے لگایا تھا بڑی نرمی سے یوں جیسے تلافی کر رہا ہو معذرت کر رہا ہو وہ خفکی سے الگ ہونا چاہتی تھی اس کا ہاتھ چھٹکنا چاہتی تھی لیکن بے بس تھی فی الحال دنیا میں وہ واحد شخص تھا جو اسے اس طرح گلے لگاتا تھا برسات پھر ہونے لگی تھی وہ اس کی عادتیں خراب کر رہا تھا کسی پیراسائٹ کی طرح اسے اپنا محتاج کر رہا تھا وہاں کھڑے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا تھا کوئی معذرت کوئی اظہار محبت کچھ نہیں زندگی کے اس کھیل میں لفظ فالتو تھے جس میں وہ لیڈ کر رہے تھے برسات تھمنے لگی تھی وہ ہاتھ سے کال اور آنکھیں خشک کرتی اس سے الگ ہو گئی دراصل میں گھر میں اکیلی تھی اس لیے مس کرتی رہی انکار اقرار اعتراف پھر انکار یہ مشرقی عورت کی زندگی کا دائرہ تھا وہ بھی اسی دائرے میں گھومنے لگی تھی چھوٹ کی ضرورت پھر آ پڑی تھی اپنے گرد کھڑی دیوار کی شکاف کو اس نے پھر سے بھرنا شروع کر دیا ہاں اکیلے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے سلار نے اس جھوٹ کو سچ بنانے میں اس کی مدد کی امامہ کا حوصلہ بڑھا دانت میں درد تھا تو تو اس لیے مجھے رونا آ گیا وہ اٹکی پھر اس نے کہا ہاں مجھے اندازہ ہے دانت کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ایک دفعہ ہوا تھا مجھے میں جانتا ہوں کیا حالت ہوتی ہے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ نظریں ملائے بغیر جھوٹ بول رہے تھے وہ اٹکی اب تیسرا جھوٹ ذہن میں نہیں آ رہا تھا جو سوال آ رہا تھا اس نے وہی پوچھا تم نے مجھے مس نہیں کیا وہ پھر گلی کے اسی موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے ہر دن ہر گھنٹہ ہر منٹ ہر سیکنڈ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا اور امامہ کی آنکھوں میں جیسے ستارے جل بلانے لگے تھے بعض دفعہ ہم کوئی فلاسفی کوئی حقیقت نہیں سننا چاہتے بس وہی روایتی باتیں سننا چاہتے ہیں جنہیں فلموں فلم کے پردے اور کتاب کے صفحے پر ہم ہزاروں بار پڑھتے ہوئے ہنستے ہیں وہ بھی روایتی باتیں کر رہا تھا وہی جملے جو اس وقت اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی چار ہفتے تمہارے ساتھ نہیں تھا اگر تمہارا خیال نہ آتا تو میں مر جاتا تم جھوٹے ہو وہ بھرائی آواز میں روتے ہوئے ہنسی تھی وہ اس رات پیٹ پر اس سے چند انچ دور کروٹ کے بل لیٹے کونی تکیے پر ٹکائے اس سے باتیں کرتی رہی تھی ایک مہینے کے دوران اکٹھی ہو جانے والی ساری باتیں بے مقصد بے معنی چیزوں اور واقعات کی تفصیلات کس کی کال آئی کس سے اس کی کیا بات ہوئی ملازمہ نے اس سے کیا کہا ٹی وی پر چلنے والے کسی پروگرام میں اس نے کیا دیکھا کون سے میگزین میں اس نے کیا پڑھا ٹیرس پر رکھے کتنے پودوں پر نئے پھول نکلے ہیں فرقان اور نوشین کے بچے کتنی بار اس کے گھر آئے وہ نوشین کے ساتھ کتنی بار بازار گئی کیا خریدا کیا پسند نہیں آیا اس اندازہ نہیں ہوا تھا کہ صرف وہ بول رہی تھی سلار بالکل خاموش شت لیٹا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے سن اسے سن رہا تھا ایک ہاتھ پر سر ٹکائے وہ دوسرے ہاتھ سے غیر محسوس انداز میں اس کے بازو پر انگلی سے چھوٹے بڑے دائرے بناتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی وہ خاموش سامے پلکے چھپکائے بغیر صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں کے تاثرات اس کے چہرے پر جھلکنے والے رنگ اس کے ہونٹوں کی حرکت بات کرتے ہوئے اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ اس کے چہرے پر کھلنے والے رنگ وہ جیسے سینما کی فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا ایک سہر زیادہ مناظر تھا ناظر تھا کونی کے بل نیم دراز جب وہ تھک جاتی تو پھر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہتی اچھا چلو اب سو جاتے ہیں یہ جملہ وہ شاید پچیس دفعہ کہہ چکی تھی اس کے کندھے پر سر رکھے اس سے پھر کچھ یاد آتا تو وہ یکتم سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھتے میں نے تمہیں یہ بتایا کہ سالار نفی میں سر ہلا دیتا گفتگو پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتی خاموش سامے پھر وہی فلم دیکھنے لگتا یہ کون سی اذان ہو رہی ہے وہ بات کرتے کرتے چونکی دور کہیں سے اس نے اذانوں کی آواز سنی تھی فجر کی سالار نے پرسکون انداز میں کہا وہ بری طرح گڑبڑائی او مائی گاڈ فجر ہو گئی اور میں تمہیں تو سونا چاہیے تھا تم تو تھکے ہوئے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم مجھ سے کہتے تھے وہ بری طرح نادم ہو رہی تھی مجھ سے کہنا چاہیے تھا تمہیں کیوں نہیں کہا تم نے کیا کہتا وہ پرسکون تھا یہی کہ تم سونا چاہتے ہو لیکن میں تو سونا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے تو وقت کا پتہ نہیں چلا کم از کم تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے وہ واقعی شرمندہ ہو رہی تھی تمہارا خیال ہے مجھے وقت کا احساس تھا تم سو جاؤ اب اور آئی ایم سوری کتنی فضول باتیں کی میں نے تم بھی کیا سوچ رہے ہوگے اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی دیر سے بول اکیلی بول رہی تھی وہ ہوں ہاں تک نہیں کر رہا رہا میں تو نماز پڑھ کر سوں گا اب اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم نے مجھے اتنی باتیں کیسے کر لیں تم نے غور سے سنی بھی نہیں ہوں گی میری باتیں وہ کچھ شرمندگی سے مسکرائی ایک ایک بات سنی ہے چاہو تو شروع سے دہرا دیتا ہوں آج تک تم نے جب جب جو جو کہا ہے مجھے یاد ہے ہمیشہ یاد رکھوں گا اس کا لہجہ ہموار تھا لیکن آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے ماما کو باندھا تھا اسی طرح باتیں کرو گی تو ہر رات جاگ سکتا ہوں تمہارے لیے امامہ نے نظر چرا لی بعض دفعہ اسے نظریں ملانا اس کی باتوں پہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور بعض دفعہ زندگی کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہو جاتا تھا جو اس کے ساتھ گزار رہی تھی اس سے کچھ دور ہٹتے ہوئے اس نے تکیے پر سر رکھ دیا وہ اب سیدھی لیٹی جو چھت کو دیکھ رہی تھی سائڈ ٹیبل پر پڑے سیلف آن کے یکتم بچتے بجتے الارم کو بند کرتے ہوئے سلار نے اس کی طرف کروٹ لی کونی کے بل نیم دراز اس نے امامہ سے کہا کچھ اور بتانا ہے تم نے امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا وہ سنجیدہ تھا نہیں اس نے مدم آواز میں کہا آئی لو یو جواب انسدار کے جملے نے چند لمحوں کے لیے اسے ساخت کیا وہ اس کے پاس تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے جواباً اس سے کچھ سننے کی خواہش رکھتا ہو اماما نے کبھی اس کی آنکھوں کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھا تھا شاید وہ اتنے قریب تھا اس لیے وہ جیسے اپنی آنکھوں سے اسے اپنوٹائز کیے ہوئے تھا تھینک یو وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے گھٹنے ٹیک دیے تھے بعض خواہشیں کوشش سے پوری نہیں ہوتی اور بعض سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل پاتا وہاں اس کے اتنے قریب کوئی اور عورت ہوتی تو اسے اظہار محبت ہی ملتا یہ ماما ہاشم تھی اس کا اظہار تشکر ہی کافی تھا اس اس اس پر چھکتے ہوئے نے بڑی نرمی سے کے ہونٹ سے پھر پھر اس کا ماں تھا وہ اٹھ گیا یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں وہ دس بجے کے قریب اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیبل صاف کری تھی جب وہ بیڈ روم سے ایک خوبصورت پیکنگ میں ایک باکس لے کر اس کے پاس آیا تھا یہ کیا ہے وہ ٹیبل صاف کرتے کرتے رک گئی دیکھ لو سلار نے باکس اس کی طرف بڑھایا جولری ہے اس کو لیبل اور باکس کے ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا سلار جواب دینے کے بجائے کندھے اچکا کر خاموش رہا امامہ نے بڑے تجسس اور احتیاط سے اس باکس کی حد نفیس اور خوبصورت پیکنگ کو ہٹا کر باکس کو کھول لیا سرخ مخمل جیسے ایک حد مہین اور چمکدار کپڑے کی تہوں کے درمیان ایک کرسٹل رنگ کیس تھا اور اس کیس سے نظر آنے والی رنگ نے کچھ دیر کے لیے اسے ساخت کر دیا تھا اسکوئر ڈائمنڈ کے بینڈ کے ساتھ وہ ایک پلیٹینم ٹیولپ ڈائمنڈ رنگ تھی چودہ کے رات کے اس ڈائمنڈ کے گرد ننے ننے نیلم کے گول گول نگینوں کا ایک دائرہ تھا بہت دیر میسمرائزڈ اس رنگ پر نظر جمائے اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اپنا پہلا رد عمل دیا یہ صرف ڈائمنڈ ہی نہیں تھے جو اس کی نظروں کو خیر خیرہ کر رہے تھے بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائنز بھی جس میں وہ سارے جولرز جڑے تھے یہ بہت خوبصورت ہے اس نے بمشکل کہا سلار نے ہاتھ بڑھا کر کرسٹل کا گیس کھول کر رنگ کو نکال دیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رہتے ہوئے اس نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی ہاں یہ اب خوبصورت لگ رہی ہے رنگ پہنانے کے بعد اس نے اس کے ہاتھ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کہا اور دیکھو یہ بالکل میری انگلی کے سائز کے مطابق ہے جیسے کچھ اور ایکسائٹیڈ ہوئی تھی تمہاری انگلی کا سائز لے کر بنائی گئی ہے کیونکہ تمہاری ایک رنگ لے کر گیا تھا میں اس نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا جس میں وہ رنگ تھی اس رنگ نے اس کے ہاتھ کو سجا دیا تھا وہ جس ہاتھ میں بھی ہوتی دیکھنے والے پر ایسا ہی اثر چھوڑتی یہ ویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے سلار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا اس سے کچھ حیران ہو کر سلار کو دیکھا ویڈنگ گفٹ چار ماہ ہو گئے ہیں شادی کو ہاں میں نے تمہیں ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا پہلے یاد نہیں تھا بعد میں پیسے نہیں تھے اس نے ہنس کر کہا اور اب کہاں سے آئے پیسے آ گئے کہیں سے اس نے ٹالا امامہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا کوئی غلط کام تو نہیں کیا میں نے وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی میں نے کب کہا کہ چلو ڈاکٹر صاحب کے ہاں چلتے ہیں اور سعید اماں سے بھی مل کر آتے ہیں میرے بیگ میں کچھ گفٹس ہیں ان کے لیے وہ نکال لو سالار نے اس سے بات مکمل کرنے نہیں دی تھی تھینک یو سالار وہ جاتے جاتے ٹھٹکا کس لیے ہر چیز کے لیے یہ سب تمہارا ہی ہے امامہ نے نظریں چرائی میں نے سوچا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے وہ خوشی سے سرشار ہو رہی تھی وہ واحد قلعہ تھا جو وہ اپنے دل میں سلار کے لیے رکھے ہوئے تھی نہیں بھولا نہیں تھا امامہ کو لگا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے سلار نے بات ادھوری چھوڑی تھی یہ بدلی تھی یہ وہ سمجھ نہیں سکے سکی مائی گاڈ دیکھو وہ واک وے پر چلتے چلتے بے اختیار ٹھٹکی تھی سلار نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا وہ دونوں ریس کورس میں لگنے والے ایک میلے کو دیکھنے آئے تھے بے مقصد میلے کی جگہ سے کچھ دور چل میں مصروف تھے جب امامہ واک وے کے داہنی طرف درختوں کے اطراف پانی میں ڈوبی ہوئی گھاس میں نظر آنے والے عکس کو دیکھ کر چھٹک گئی تھی وہ پچھلی رات کی بارش کا پانی تھا جو ابھی پوری طرح ڈرین آؤٹ نہیں ہو سکا تھا دیو قیامت درختوں کے تنوع شاخوں پر لگے رنگین برقی کم کموں ٹیوب لائٹس کا عکس نیچے جمع شدہ پانی میں پڑ رہا تھا اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کچھ دیر کے لیے اسی طرح سیر زیادہ سا ہو کر رہ گیا تھا وہ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی رنگ اور نور سے بھری کسی وادی کے کنارے کھڑے اس میں چمکتے ہوئے رنگین ہیرے جواہرات کے درخت دیکھ رہے ہوں یا الف لالا کا کوئی منظر دیکھ رہے ہوں ہوا کے جھونکوں سے پانی میں بہت ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا اور ان روشنیوں میں اور درختوں کا عکس منعقص ہو کر جیسے محورے مہوے رقص تھا تلسم ہوش ربا جیسے پانی کی لہروں پر ڈول رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے جنت میں رات ہو گئی ہے طویل خاموش کے بعد اس نے ماما کی آواز سنی اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ پل کے چپکائے بغیر ابھی تک اس پانی کو دیکھ رہے تھے جس کی روشنیوں کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا ایسی ہوتی ہوگی جنت سلار نے اسے کہتے سنا وہ کچھ کہنے کے بجائے دوبارہ اس پانی کو دیکھنے لگا اس وسیع اور اس پار کی روشنیوں سے بقائے نور بنے ہوئے حصے میں گھومتے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوگا کہ وہاں سے بہت دور ایک نیم تاریخ روش پر کھڑے دو لوگ پانی میں نظر آنے والے ایک عکس میں جنت ڈھونڈ رہے تھے جنت میں ستارے ہوں گے وہ پوچھ رہی تھی ہاں بہت سارے ہوں گے اس نے اندازہ لگایا اتنے رنگوں کے اس نے روشنیوں کے رنگ گنے کائنات میں موجود ہر رنگ وہ بے اختیار محفوظ ہو کر ہنسی سے جواب پسند آیا رات ایسے ہی منور ہوتی ہوگی اکس پر نظر نظر جمائے وہ جیسے بے خود ہو رہی تھی ہو رہے تھے اس سے زیادہ روشن اس سے زیادہ منور سلار نے بھی اختیار کہا وہ چھکی اور اس نے اپنی انگلیوں سے عکس کو چھونے کی کوشش کی سلار نے بروقت سے کھینچا درختوں پر لائٹس آن ہے پانی میں کرنٹ بھی ہو سکتا ہے وہ ناراض ہوا تھا میں اسے چھونا نہیں چاہتی تھی یہ عکس جنت نہیں ہے جنت میں اور کیا ہوگا تم اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ عکس کو دیکھ رہا تھا صرف میں اور تم نہیں ہوں گے پتہ نہیں اس نے گردن موڑ کر بہت عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تو پھر تم کیسے جانتے ہو کہ میں وہاں گی اس نے اسے تنگ کیا جنت کے علاوہ کہیں اور رکھا جا سکتا ہے تمہیں اس نے جواباً سوال کیا اس کے لہجے میں رشک تھا وہ ہنس پڑی اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت اس نے جیسے سالار کو جتایا مجھے آسانی سے نہیں ملے گی تمہیں آسانی سے مل جائے گی اس کا لہجہ پھر عجیب سا تھا کیوں وہ حیران ہوئے تم جتنی آسانی سے ہر چیز میں جنت ڈھونڈ لیتی ہو میں آج تک نہیں ڈھونڈ سکا اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا دو دن پہلے وہ گھر کے لیے لیمپ خریدنے گئے تھے انہوں نے بیڈ روم کے لیے لیمپس کا ایک سیٹ خریدا اور وہ رات کو ناول پڑھتے پڑھتے لیمپ شیڈ کو دیکھنے لگی وہ ای میلز چیک کرنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تو اس نے ماما کو دیکھا وہ بھی اسی طرح لیمپ شیڈ پر نظر جمائے بیٹھی تھی کیا دیکھ رہی ہو تم وہ حیران ہوا بیوٹیفل اس کا جواباً بے ساختہ اسی طرح لیمپ شیڈس لیمپ شیڈ کو دیکھتے ہوئے کہا سلاڈ نے قدر حیرانی سے اپنے سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ شیڈ کو دیکھا ہاں اچھا ہے اس نے سرسری انداز میں کہا وہ خوبصورت لیمپس تھے لیکن اتنے بھی نہیں تھے کہ وہ ان پر یوں نظریں گاڑ کر بیٹھ جاتا یہ کون سے پھول ہیں وہ ابھی بھی لیمپ شیڈ پر نظر جمائے کہہ رہی تھی پھول سلار نے حیرانی سے لیمپ شیڈ کو دوبارہ دیکھا اس نے پہلی بار اس پر اس پول کلر کے شیڈز پر بنے پیٹرن کو دیکھا اس شیڈ کا ٹیکسچر کچھ عجیب تھا کاغذ نما ایک اس کپڑے پر سنہری مائل پھیلے پھولوں کا ایک بے حد معین اور نفیس پیٹرن تھا جو صرف لیمپ کے آن ہونے پر نظر آ رہا تھا ان پھولوں میں کہیں کہیں کرمزن کلر کی کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آتی مدھم پڑتی پھر چند لمحوں کے بعد وہی چیز چمکتی نہ یہ گلاب ہے اور نہ ہی ٹیولپ ہے تھوڑا سا بلو بیل سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ بھی نہیں وہ جیسے پھولوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈال دیے ایسے پھول جنت میں ہوں گے وہ ہنس پڑا اچھا دیکھو یہ پھول رنگ بدل رہے ہیں لیکن یہ رنگ نہیں بدل رہے بلکہ یہ کھل رہے ہیں وہ لیمپ شیڈ پر بنے پھولوں پر اپنی انگلی پھیر رہی تھی سلاڈ جیسے کسی شہر میں آیا تھا وہ پھول واقعی بار بار کھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے لولی وہ سراہنے سراہے بغیر نہیں رہ سکا انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ وہ لیمپ اتنے مہنگے کیوں تھے دن کی روشنی میں سیلس مین کبھی انہیں وہ پیٹرن نہیں دکھا سکتا شاید اس لیے اس نے انہیں صرف ڈیزائن اور روشنی کے حوالے سے بتایا تھا اور ایک ہفتہ پہلے اس کے دراز صاف کرتے ہوئے سلار کی ویسٹ پیپر باسکٹ میں سے وہ ایک پوسٹ کارڈ اس کے پاس لے کر آئی ہاں اسے پھینک دیا ہے میں نے بیکار ہے اسے ٹی وی دیکھتے ہوئے ماما کے ساتھ ہاتھ میں وہ پوسٹ کارڈ دیکھ کر کہا تھا وہ اس کارڈ کو لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی سالار یہ دیکھو کتنی خوبصورت جھیل ہے اور دیکھو کتنا سکون ہے اس جگہ پر سالار نے اس کے ہاتھ سے پوسٹ کارڈ لے کر اس پر ایک نظر دوڑائی وہ کسی پینٹنگ کا پوسٹ کارڈ تھا کسی پینٹر کا بنایا ہوا لینڈسکیپ ایک بہت چھوٹی سی کم گہرے کنارے والی جھیل جس کے کنارے جنگلی پھولوں سے بھرے ہوئے تھے اور پھر پھولوں کا جھیل کے پانی میں نظر آ رہا تھا کچھ پھول نوٹ ٹوٹ کر پانی کی سطح پر تیر رہے تھے جھیل کے کنارے سے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی تھی جسے صرف ایک چپو پڑا تھا اور وہ کشتی صرف وہ افراد کے لیے تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو یہ پھول رنگ بدل رہے ہیں لیکن یہ رنگ نہیں بدل رہے بلکہ یہ کھل رہے ہیں وہ لیمپ شیٹ پر بنے پھولوں پر اب انگلی پھیر رہی تھی سالار جیسے کسی شہر میں آیا تھا وہ پھول واقعی بار بار کھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے لولی وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا انہیں اب سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ لیمپ اتنے مہنگے کیوں تھے دن کی روشنی میں سیلس مین کبھی انہیں وہ پیٹرن نہیں دکھا سکتا تھا شاید اس لیے اس نے انہیں صرف ڈیزائن اور روشنی کے حوالے سے بتایا تھا اور ایک ہفتہ پہلے اس کے دراز صاف کرتے ہوئے سالار کی ویسٹ پیپر باسکٹ میں سے وہ ایک پوسٹ کارڈ اس کے پاس دے کر آ گئی ہاں اسے پھینک دیا میں نے بیکار ہے اس نے ٹی وی دیکھتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں وہ پوسٹ کارڈ دیکھ کر کہا تھا اس کارڈ کو لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی سالار یہ دیکھو کتنی خوبصورت جھیل ہے اور دیکھو کتنا سکون ہے اس جگہ پر سالار نے اس کے ہاتھ سے پوسٹ کارڈ لے کر ایک اس پر ایک نظر دوڑائی وہ کسی پینٹنگ کا پوسٹ کارڈ تھا کسی پینٹر کا بنایا ہوا لینڈسکیپ ایک بہت چھوٹی سی کم گہرے کنارے والی جھیل جس کے کنارے جنگ جنگلی پھولوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان پھولوں کا عکس جھیل کے پانی میں نظر آ رہا تھا کچھ پھول ٹوٹ کر پانی کی سطح پر تیر رہے تھے جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی تھی جس میں صرف ایک چپو پڑا جس میں صرف ایک چپو پڑا تھا اور کشتی صرف دو افراد کے لیے تھی جھیل کی سطح پر کچھ آبی پرندے تیرتے نظر آ رہے تھے یہ سندل کی لکڑی سے بنی ہوئی ہے اس کشتی کا رنگ دیکھو یہ سندل کا رنگ ہے وہ پوسٹ کارڈ پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی ایسا لگتا ہے جیسے صبح سویرے کوئی اس کشتی میں بیٹھ کر کہیں جاتا ہو ایک مہکتی خوشبودار بھیگی ہوئی کشتی میں اور ہوا چل رہی ہو اور جھیل میں اس کشتی میں بیٹھے خوشبودار ہوا کے چھونگے ذرا تصور کرو اس نے بے اختیار یوں جیسے اپنی تصویر سے خود محفوظ ہوئی ہو سین میں ایسے جیسے کہ جنت ہو میں نہ بتاتی تم تو اسے پھینک رہے تھے وہ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگا وہ واقعی اس کی زندگی میں نہ آتی تو وہ جنت کو اس کی پکچر بنا لو سیل فون کے ساتھ ماما کی آواز نے اسے چونکا دیا اب وہ کسی کو دیکھنے میں مصروف تھی سلاڈ نے سیل فون نکال کر چند تصویریں کھینچی اور سیل اسے تھما دیا اس نے باری باری ان تصویروں کو دیکھا اور پھر مطمئن ہو گئی چلے سلاڈ نے کہا ہاں ان دونوں نے ایک آخری ایک آخری نظر اس عکس پر ڈالی اور پھر آگے چل پڑے سلاڈ نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا خاموش کیوں ہو گئے کوئی بات کرو امامہ نے چند قدم چلنے کے بعد اس سے کہا تم کرو میں سن رہا ہوں ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے پہلے جنت مل جائے امامہ نے اپنے جملے کا مفہوم سمجھے بغیر اسے تسلی دی وہ پڑا چاہتا تو میں بھی یہی ہوں وہ مدم مطلب سے بڑبڑایا تم سے پہلے مرنا چاہتا ہوں میں اسے چلتے ہوئے ٹھوکر لگی کوئی چیز جیسے اس کے جسم سے ایک لمحہ کے لیے اسے تھراتی ہوئی گزری تھی وہ جو جنرل ڈھونڈتی پھر رہی تھی اس سے پہلے جو شے سامنے کھڑی تھی وہ اسے بھول گئی تھی اس کا ان کا ساتھ سالوں کا تھا اور ان کا کا ساتھ مہینوں اس نے سالوں میں کبھی جدائی محسوس نہیں کی تھی لیکن وہ ان ہفتوں کے ساتھ ختم ہونے کا سوچ کر بھی لرز گئی تھی ان ہفتوں کا ساتھ ختم ہونے کا سوچ کر بھی لرز گئی تھی تم کیوں کہہ رہے ہو اس طرح وہ رک گئی اور اس نے سالار سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تم نے ہی تو کہا تھا کہ شاید مجھے تم سے پہلے جنت مل جائے لیکن میں نے مرنے کا نہیں کہا کیا اس کے بغیر مل سکتی ہے وہ بول نہیں سکی نیم تاریکی میں اس روش پر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے میں سلار نے اس کی آنکھوں میں پانی امٹتا دیکھا تھا ٹھیک ہے جو مرضی کہو اس کی آواز میں خفکی تھی سلار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جیسے معذرت خانہ انداز میں دبایا میں نے صرف تمہاری بات دہرائی تھی اور میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے نکالا ہے میں سمجھتا ہوں وہ دونوں پھر چلنے لگے کیا تم جنت میں مجھے اپنا پارٹنر منتخب کرو گی چند قدم چلنے کے بعد اس سالار کو نرم آواز میں کہتے سنا وہ بول نہیں سکی وہ ہنس پڑا یعنی نہیں میں نے یہ کب کہا وہ رک گئی لیکن تم نے کچھ بھی کب کہا میں سوچ رہی تھی سوچ لیا پھر اب بتاؤ وہ ہنس پڑی تمہیں کیا ہوا ہے جنت کی بات تم نے شروع کی تھی اس نے سرار کا چہرہ دیکھا شاید وہ خاموش کھڑا سے دیکھتا رہا تمہیں یقین نہیں ہے اس نے ہنس کر اس سے پوچھا یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر تم جنت میں پہنچ گئے تو پھر تمہیں ہی چننا پڑے گا اس نے مذاق کیا اور اگر کوئی اور بھی پہنچ گیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا اس اور کا تعارف نہ امامہ نے مانگا تھا نہ سالار نے کروایا تھا مگر اس اور نے اس کو سالار سے نظر چرانے پر مجبور کیا تھا وہ نظریں نہ چراتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی سالار کو جتنی اب ہوئی تھی وہ اسے کہہ نہیں سکی بات اس کے انتخاب پر کبھی نہیں رہی تھی بات جلال کے انتخاب پر تھی اس کا انتخاب جنت میں بھی شاید وہ کبھی نہ ہوتی لیکن یہ اعتراف کرنے میں کوڑے کھانے جیسی ذلت تھی جو بہتر تھی لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی چپ سلار کو اس وقت کوڑے کی طرح لگی تھی اس روش سے روشنیوں تک کا باقی فاصلہ خاموشی میں طے ہوا تھا سکندر عثمان کو چند لمحوں تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ پلاٹ تو بک ہی نہیں بک ہی نہیں سکتا سالار کے نام ہے وہ انہوں نے اختتام الدین سے کہا وہ ان کی ایک کاروباری تھے اور چند منٹ پہلے انہوں نے سکندر عثمان کو فون کر کے ایک پلاٹ کی فروخت کے بارے میں شکایت کی تھی ان کے کسی دوست نے انہی کے وکیل کے ذریعے ایک ایسا پلاٹ کچھ دن پہلے خریدا تھا جو سکندر عثمان کا تھا اور جس کو ایک ڈیڑھ سال پہلے احتشام الدین نے خریدنے کی آفر کی تھی لیکن سکندر نے تب انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ پلاٹ جائیداد کی تقسیم کے دوران سلاڑ کے نام کر چکے تھے البتہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی اس پلاٹ کو فروخت کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ احتشام الدین کو ترجیح دیں گے میرے وکیل کے ذریعہ سارا پیپر ورک ہوا ہے آپ کہیں تو آپ کو نیوز پیپر میں پلاٹ کی منتقلی کا ایڈ بھی بھجوا دیتا ہوں آپ کے بیٹے نے یہ پلاٹ ڈیڑھ کروڑ میں بیچا ہے مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وکیل نے منتقلی کے بعد بتایا مجھے وہ بھی اتفاقاً کچھ دیر پہلے بتا دیتا تو میں کبھی یہ پلاٹ کسی اور کو خریدنے نہ دیتا چند لمحوں کے لیے سکندر عثمان کا سر گھوم کر رہ گیا پچھلے سال انہوں نے اپنی جائیداد تقسیم کر دی تھی یہ ان دو پلاٹس میں سے ایک تھا جو سالار کے حصے میں آیا تھا میں ابھی سالار سے بات کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں سکندر عثمان نے یکتم کہا انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو بتائے بغیر پلاٹ بیچ سکتا ہے سالار اس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت اپنے کسی کام سے مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا جب اسے سکندر کی کال ملی سالار تم نے اپنا پلاٹ دیا ہے اس وقت ایک سگنل پر رکا تھا وہ اس وقت ایک سگنل پر رکا تھا اور اس کے ہیلو کہتے ہی سکندر نے دوسری طرف سے کہا چند لمحے سالار کچھ بول نہیں سکا پلاٹ کی فروخت کا سکندر کو اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا اس کی چند لمحوں کی خاموشی نے سکندر کے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی تھی تم میرے آفس آؤ انہوں نے بے حد سد محری سے کہہ کر فون بند کر دیا کب بیچا تھا پلاٹ اس کے آفس پہنچ کر پر بیٹھتے بیٹری سکندر نے اسے کہا اس کا لہجہ کرتا ہی خوشگوار نہیں تھا ان کا لہجہ کرتا ہی خوشگوار نہیں تھا وہ اس کی جائیداد تھی لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں دی گئی تھی پچھلے مہینے اس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی کیوں مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی کس لیے سلار اس بار جواب دیتے ہوئے چھچکا کس لیے رقم کی ضرورت تھی مجھے امامہ کو ایک رنگ خرید کر دینی تھی سکندر کو لگا کہ انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے کیا امامہ کے لیے ایک رنگ خریدنی تھی اسی نارمل انداز میں اس نے اپنا جواب دہرایا تھا لاکھ دو لاکھ کی رنگ کے لیے تم نے پلاٹ بیچ دیا سکندر نے اس کے جواب میں بالکل غلط نتیجہ نکالا اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے بینک سے پرسنل لون لے لیتے یا مجھ سے کہتے میں لون لے کر اسے گفٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اور ایک دو لاکھ کی انگوٹھی نہیں تھی کچھ زیادہ مہنگی تھی آپ اتنے پیسے کبھی نہ دیتے مجھے وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا مہنگی کتنی مہنگی ہوتی چار یا پانچ لاکھ کی ہوتی چلو دس لاکھ کی ہوتی دے دیتا میں تمہیں سکندر بے حد خفا تھے وہ پلاٹ پونے دو کروڑ کا تھا جسے وہ ڈیڑھ کروڑ میں ڈیڑھ کروڑ میں بیچ آیا تھا دس لاکھ کی بات نہیں تھی سکندر نے اسے کہتے سنا پھر سکندر کے ماتھے پر بل آئے سلار نے اپنا گلا صاف کیا تھرٹین پوائنٹ سیون یہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ اس انگوٹھی کی قیمت تین ہنسوں میں کر کر پاتا تھا تھا پایا کیا سکندر کو کچھ سمجھ نہیں آیا سلار نے ایک بار پھر گلا صاف کر کے اگلا لفظ کہا سکندر کو چند لمحے سانس نہیں آیا انہیں پہلی بار اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی اچھا تھرٹین پوائنٹ سیون ملین کی رنگ دی ہے تم نے اسے ان کا ذہن جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا سلار سر چھکائے ٹیبل پر پڑے بے ٹیبل پر پڑی پیپر پر انگلیاں پھیر رہا تھا فی الحال وہ اس کمرے میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا سالار ایک کروڑ سینتیس لاکھ روپے کی رنگ خرید کر دی ہے تم نے اسے سکندر عثمان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے اس سے دوبارہ یہ کیوں پوچھا تھا جی اس بار سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا سکندر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے سلار نے نظریں چرا لی اور وہ اب ان کے اکوب میں دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھ رہا تھا اس کے علاوہ وہ اور کیا کرتا اس کے چہرے پر نظر جمائے سکندر نے ریوالونگ چیئر کی پشتے ٹیک لگا لی وہ اگر اسے الو کا پٹھا کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے کہاں سے لی تھی رنگ بالآخر انہوں نے لمبی خاموشی کو توڑا ٹفنی سے انہیں ایسے ہی کسی نام کی توقع دی ڈیزائن کرایا ہوگا اس مالیت کی انگوٹھی نادر ہی ہو سکتی تھی جی جیولری اسٹیٹمنٹ اسے ٹفنی کی سب سے مہنگی رنگ میں آنے والی جیولری کی کلیکشن نام دیا وہ زندگی میں ہمیشہ قیمتی چیزیں خریدنے اور استعمال کرنے کا عادی تھا سکندر یہ جانتے تھے لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں اس کی اس عادت پر اعتراض ہوا تھا نہیں تو کوئی اس سے زیادہ مہنگی رنگ نہیں تھی ابھی دوسرا پلاٹ پڑا تھا چار ہیرے اور لگوا دیتے سکندر نے ٹیبل پر پڑے سگار کے سے ایک سگار نکالتے ہوئے بہت سنجیدگی سے اس سے کہا سلار کے دائیں کال میں ڈمپل پڑا تو یقیناً اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی سکندر کا خیال تھا کہ مسکراہٹ شرمندگی کی تھی ان کے پاؤں تلے سے یقیناً زمین کھسک جاتی اگر انہیں پتہ چلتا کہ اس نے پہلے دونوں پلاٹس بیچ کر اسے ایک نیکلس دینے کا سوچ رکھا تھا لیکن پھر یہ اتفاق ہی تھا کہ اسے ایک انگوٹھی دینے کا خیال آیا جو امامہ مستقل طور پر پہن سکتی تھی سردار سلگائے ریوالونگ چیئر کی پوسٹ سے ٹیک لگائے وہ اب بھی اسی نظر اس پر نظر جمائے ہوئے تھے اور وہ خود پر مسلسل اور وہ خود پر مسلسل جمی ان نظروں نے سلار کو گڑبڑانا شروع کر دیا تھا میں کتابوں میں جب رانجھا فرحاد رومیوں اور مجدو وغیرہ کے بارے میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ ساری یہ ساری لفاظی ہے کوئی مرد اتنا الو کا پٹھا نہیں ہو سکتے لیکن تم نے ثابت کیا کہ مجھ پر کہ ہو سکتا ہے کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے لیے عقل سے پیدل ہو سکتا ہے سلاد نے اس بےزتی کو سر جھکایا شہد کے گھونڈ کی طرح پیا اس کی اتنی بےزتی کرنا تو سکندر کا حق تھا لیکن ان میں سے کسی کے باپ نے انہیں میں پڑھانے کے بعد یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اور ان میں سے ہر ایک محبوبہ کے لیے پاگل تھا بیوی کے لیے تو صرف ایک شاہ جہاں نے پیسے لٹائے تھے وہ بھی اس کے بننے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا تھا سکندر نے جیسے اسے شرم دلائی تھی میں نے دراصل امامہ کو ابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا اس کے لہجے میں بلا بلا کا اطمینان تھا سکندر زندگی میں پہلی بار اس کی ڈھٹائی سے متاثر ہوئے تھے انسان اگر ڈھیٹ ہو تو پھر اتنا ڈھیٹ ہو تو اپنے پیسوں سے اسے گفٹ دیتے انہوں نے تنزیہ کہا تھا وہ بھی دے دیے ہیں اسے اس نے تنزیہ کا جواب سنجیدگی سے دے کر انہیں حیران کر دیا وہ اس بادشاہ کی شکل دیکھ کر رہ کر جو اپنی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے پر تلا ہوا تھا اپنا سکار ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے وہ ٹیبل پر کچھ آگے جھکے اور انہوں نے جیسے ایک ہمراز کی طرح سے کہا سلار ایسا بھی کیا ہے امامہ میں کہ تم عقل سے پیدل ہو گئے ہو یہ تنس نہیں تھا وہ واقعی جاننا چاہتے تھے سلار نے چند لمحوں کے لیے سوچا پھر بہت سادہ لہجے میں کہا بس وہ اچھی لگتی ہے مجھے وہ اس وقت سکندر کو تیس سال کا مرد نہیں بلکہ تین سال کا ایک معصوم بچہ لگا تھا جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین چیز کے حصول کی خواہش کی وجہ صرف اس کا اچھا لگنا تھا اس اچھا لگنے میں لیٹو کمپیریٹیو یا پازیٹیو کوئی ڈگری نہیں تھی اچھا ایک طویل سانس لیتے وہ سیدھے ہو گئے اسے پتا ہے رنگ کی پرائز کا نہیں سکندر کچھ اور حیران ہوئے تو یہاں اپنی محبوبہ کو متاثر اور منروب کرنے کا کوئی جذبہ بھی کار فرما نہیں تھا آپ بھی ممی یا کسی دوسرے سے بات نہ کریں میں نہیں چاہتا امامہ کو پتہ چلے وہ اب ان سے کہہ رہا تھا سکندر جواب دینے کے بجائے دوبارہ سگار کا کش لینے لگے باقی تیرہ لاکھ کا کیا کیا وہ اب کچھ اور کارناموں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے سات لاکھ تو امامہ کو حق مہر کا دیا وہ ڈیو تھا اس نے انہیں حق مہر کی اصل قیمت رقم بتائے بغیر کہا اور باقی چھ لاکھ میں نے کچھ خیراتی داروں میں دے دیا کیونکہ امامہ کی رنگ پر اتنے پیسے خرچ کیے تھے تو میں نے سوچا کچھ خیرات بھی کرنا چاہیے سکندر عثمان کا غصہ دھوئے کے مرغولوں میں تحلیل ہو رہا تھا غصہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا اسے فیاض کہتے بے وقوف کہتے یا فضول خرچی لیکن سامنے بیٹھی ہوئی اپنی اس اولاد کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ذرا کچھ اور وسیع ہوا تھا وہ اس کے کوڈ آف لائف کو نہ کبھی سمجھے تھے نہ کبھی بدل سکتے تھے لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ احترام کا ایک احساس بھی رکھتے تھے اس کے لیے سلار نے باپ کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ لیکن لیکن حد معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی اور حق میں ہے صرف سات لاکھ تو نہیں ہوگا ہے نا سلار وہ تو وہ کتنے ملین دیا گیا ہے انہوں نے بے حد پچکارتی ہوئی آواز میں اس نے کہا سلار بھی اختیار ہنسا سکندر عثمان اس کے سیدھے جملوں میں چھپے پھندوں کو ڈھونڈنے میں ماہر تھے جانے دیں پاپا اس نے ٹالا تھا یعنی ملینز میں ہیں ان کا اندازہ ٹھیک تھا اب میں جاؤں سالار نے جواب دینے کے بجائے کہا سکندر نے سر ہلا دیا وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی طرف آیا اور اس نے چھپتے ہوئے کرسی پر بیٹھے سکندر کو ساتھ لگایا پھر وہ سیدھا ہو گیا سلار جو دوسرا پلاٹ ہے اس کے پیپرز مجھے لاہور پہنچ کر بھجوا دینا سکندر نے بڑے معمول کے لہجے میں اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اسے کہا او ٹیفنی اسٹیٹمنٹ وہ اس رات کسی ڈنر پر تھے جب اس کی رنگ مسز زویرز نے نوٹس کی تھی وہ بزنس کلاس کا ایک بڑا نام تھی اور خود اپنے لباس اور جیولری کے لیے بھی بے حد شہرت رکھتی تھیں ان کا کسی چیز کو نوٹس کرنا خاص اہمیت رکھتا تھا مائی ویڈنگ رنگ امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس رنگ کو بہت مروب انداز میں دیکھ رہی تھی اور ان کا یہ انداز اس ٹیبل پر بیٹھی تمام خواتین میں اس رنگ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا کر رہا تھا the most beautiful and expensive piece of jewellery under this roof tonight آج رات اس چھت کے نیچے یہ سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگی جولری ہے مسز مسز مسز زیوزرز نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا lucky woman your husband class apart lucky woman تمہارے شوہر کا ذوق بہت اعلیٰ ہے امامہ ان ستائشی جملوں پر قدر فخری انداز میں مسکرائی وہ رنگ جب سے اس کے ہاتھ کی زینت بنی تھی اسی طرح نوٹس ہو رہی ہے کیا قیمت ہوگی بائیں جانب بیٹھی مسز زبیر نے بھی اس کی رنگ کو ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا شاید چار یا پانچ لاکھ امامہ نے گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے اندازہ لگایا ایک لمحہ کے لیے اس سے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا پھر خود پر جمی نظروں کو ڈالرز یا پاؤنڈز اس نے حد حیرانی سے مسز زویرس کی شکل دیکھی پھر ہنس پڑی اس نے اسے مذاق سمجھا تھا میرا شوہر اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا اس نے بے ساختہ کہا مسز زویرس نے دوبارہ یہ سوال نہیں کیا وہ سمجھی تھی امامہ قیمت بتانا نہیں چاہتی سالار اس رنگ کی کیا قیمت ہے اس رات بیٹھ پہ بیٹھے ناول پڑھتے امامہ کو یکتر مسز زیورس کا سوال یاد آیا اپنا ہاتھ سالار کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا کیوں وہ بھی کوئی کتاب پڑھنے پڑھتے ہوئے چونکا تھا مسز ایرس نے اور سب لوگوں نے بہت تعریف کی اس نے بہت فخر انداز میں کہا اس نے بہت فخر انداز میں کہا دیٹس گڈ وہ مسکرا کر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا مسز زیوریز نے قیمت پوچھی تھی میں نے کہا چار یا پانچ لاکھ ہوگی انہوں نے پوچھا ڈالرز یا پاؤنڈز میں نے کہا میرا شوہر اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا وہ بے اختیار کتاب پر نظر جمائے ہنس پڑا کیا ہوا وہ چونکی کچھ نہیں کچھ پڑھ رہا تھا سرال نے بے ساختہ کہا تو کیا قیمت ہے اس کی امامہ نے دوبارہ پوچھا یہ انمول ہے سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کوئی بھی چیز جو تمہارے ہاتھ میں ہو انمول ہے پھر بھی اس نے اسرار کیا two hundred and fifty six Salar نے ڈالر ساتھ نہیں لگایا او اچھا میں زیادہ ایکسپینسو سمجھ رہی تھی وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور دوبارہ ناول دیکھنے لگی اس کا چہرہ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا اسے فریب دینا بہلانا بہت آسان تھا اور یہ آسانی بعض اوقات اسے بڑی مشکل میں ڈال دیتی تھی امامہ نے چند لمحے بعد اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ کتاب گوت میں الٹائے اس کو دیکھ رہا تھا کیا ہوا وہ مسکرا دی وہ ان نظروں کی عادی تھی وہ شخص وہ بعض اوقات اسے اسی طرح بے مقصد دیکھتا رہتا تھا تو میں کچھ بتانا چاہتا تھا کیا you are the best thing ever happen to me وہ ایک لمحہ کے لیے حیران ہوئی پھر ہنس پڑی کمپلیمنٹ دینے کی اس وقت کیا وجہ تھی وہ سمجھ نہیں پائی آئی لو یو وہ پھر وہ اس بار بلش ہوئی تھی یو جواب وہی تھا جو ہمیشہ آتا تھا اس بار وہ ہنس پڑا امامہ وہ گاڑی کے دروازے کو بند کرتی کرنٹ کھا کر پلٹی تھی وہ جلال تھا پارکنگ میں اس کے برابر والی گاڑی سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا تھا او مائی گاڈ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم تم یہاں یہاں سے ملاقات ہوگی ہاؤ آر یو بے حد ایکسائٹیڈ انداز میں اس کی طرف آیا تھا وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی بعض چیزیں بلاؤں کی طرح انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں جہاں بھی ملتی ہیں انسان کا خون خشک کر دیتی ہیں گاڑی کی چابی مٹھی میں دبائے وہ بے وہ بھی زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی اسے اندازہ نہیں تھا وہ اب بھی اس کا خون نچوڑنے کے لیے صلاحیت رکھتا تھا اگر نہیں ملے تو سالوں نہیں ملے اور اب ایک ہی سال میں دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے وہ اس کی اڑی ہوئی رنگت پر غور کیے بغیر بے تکلف دوستوں کی طرح کہہ رہا تھا ہمامہ نے بلا مسکرانے کی کوشش کی یہ ضروری تھا بہت ضروری تھا جلال انصر سے زیادہ خود اس کے لیے اسے نہ وہ پرانا دوست سمجھ سکتی تھی نہ بے تکلف ہو سکتی تھی اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے صرف ایک ہی رشتے اور تعلق کا خیال آیا ایک ہی خیال آ سکتا تھا اسے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اس نے مسکرانے کی کوشش کی نظریں تو وہ اب بھی اسے نہیں ملا سکتی تھی وہ ویسا ہی تھا جیسے اس نے اسے کلینک پر آخری ملاقات میں دیکھا تھا وزن پہلے سے کچھ بڑھ گیا تھا اور ہیئر لائن کچھ اور پیچھے چلی گئی تھی لیکن اپنی زندگی میں وہ اس کا جو امیج لیے بیٹھی تھی اس کو ان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑ سکتا تھا میں تو بالکل ٹھیک ہوں میں نے چند ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے اسے یہ خبر کیوں دینا ضروری سمجھا کیا اس کا اس سے کوئی تعلق تھا یا وہ اسے اس انفارمل چٹ چیٹ سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے اس آخری ملاقات میں جو کچھ وہ اسے کہہ چکا تھا اس کے بعد وہ دستیاب ہوتا بھی تو کم از کم اتنی عزت نفس تو وہ رکھتی تھی یا وہ اس اسے ضرورت مند سمجھ رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا تو کیا غلط کر رہا تھا میری غلطی تھی اگر یوں بھیک لینے کے اس کے پاس نہ گئی ہوتی تو کم از کم اس کے سامنے سر تو اونچا رکھ سکتی تھی وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی اور اس کی خاموشی نے جلال کو کچھ اور محتاط کیا بہت اچھی ہے میری بیوی وہ بھی ڈاکٹر ہے برٹش نیشنل ہے بھی اس اس نے نے وہیں سے کی ہے امیزنگ چار جملوں میں اس پر اپنی بیوی کی حیثیت واضح کر دی تھی ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ بھی کسی کی بیوی ہے اپنے پیروں کے نیچے زمین لے کھڑی تھی اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کے لیے میری بیوی کے الفاظ نے چند لمحوں کے لیے اسے اسی طرح اڈھیرا تھا مبارک ہو اس بالآخر وہ لفظ کہے جو اسے کہنے چاہیے تھے تھینکس میں تم کو ضرور بلاتا اگر میرے پاس تمہارا کانٹیکٹ نمبر ہوتا پہلی بار تو نہیں بلا سکا تھا لیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا جلال نے بات کرتے کرتے جیسے مذاق کیا تھا وہ مسکرا نہیں سکی وہ کبھی اس کے اس مذاق پر مسکرا نہیں سکتی تھی تم نے تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا کیا کوئی فون کوئی وزٹ کچھ نہیں میں تو انتظار ہی کرتا رہا وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا اور اس سے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی احساس ہوا تھا یہ امامہ سات آٹھ ماہ پہلے والی امامہ سے بہت مختلف تھی وہ اب بھی پہلے کی طرح ایک چادر میں ملبوس تھی لیکن اس کی چادر اور لباس بہت نفیس اور مہنگے تھے باوجود اس کے وہ کیجول ڈریس میں تھی اس کے ہاتھوں اور کانوں میں پہنی ہوئی جولری نے سالار کو جلال کو ایک لمحہ کے لیے چونکایا تھا اس کی ویڈنگ فنگر میں ایک رنگ تھی لیکن یہ وہ وہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں جاتا تھا کیوں پتہ نہیں کیوں یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے اس نے اپنے کلینک پر دیکھا تھا میک اپ سے آری چہرے کے ساتھ وہ امامہ اسے ڈری سہمی کنفیوزڈ اور بہت بجھی ہوئی لگی تھی امامہ سامنے کھڑی امامہ کے چہرے پر بھی میک اپ نہیں تھا اور اس کے بال بھی بہت عام انداز میں ڈھیلے جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے اس کی گردن کی پشت پر نظر آ رہے تھے جیسے وہ اتفاقاً کسی کام سے گھر سے نکلی ہو لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک چمک تھی اس کی باڈی لینگویج دس بارہ سال پہلے کی امامہ کی طرح نہیں اس کی باڈی لینگویج بارہ سال پہلے کی امامہ کی طرح تھی وہ امامہ جس سے پہلی بار مل کر وہ اٹریکٹ ہوا تھا لیس بے نیاز لیکن بہت پر اعتماد اور پرسکون ایک نظر میں ہی جلال کو احساس ہو گیا تھا کہ امامہ ہاشم بدل چکی ہے کیسے اور کیوں اس سے تھوڑی سی چینی ہوئی اس کے اوکوپ میں گاڑی اس اس کے اوکوپ میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کو بظاہر سرسری دیکھتے ہوئے جلال نے اس سے پوچھا تم اب بھی اسی فارمز اسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی ہو اس کا جی چاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی ساری تبدیلیاں کسی بونس کسی ہینڈسم پیکج کی منہون منت ہوں کمپنی سوری کمینی خواہش تھی لیکن جلال انصر کی اس وقت یہی خواہش تھی اچھا مرد کو اپنی متردد مرد کو اپنی متروکہ عورت کو مووڈ آن دیکھ کر حتق کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس احساس سے بچنا چاہتا تھا نہیں میں نے جاب چھوڑ دی تھی اس نے مدم آواز میں کہا او اچھا وہ بڑبڑایا تو تم کچھ نہیں کر رہی آج کل امامہ چند لمحے خاموش رہی اگلا جملہ کہنا مشکل تھا مگر حد ضروری تھا میری شادی ہو گئی ہے وہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہہ سکی کہ میں نے شادی کر لی جلال کے چہرے سے ایک لمحہ کے لیے مسکراہٹ غائب ہو گئی او اچھا کانگریچولیشنس وہ بر وقت سنبھلا تھا امامہ نے اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ نوٹس نہیں کی تم نے بتایا نہیں نہ انوائٹ کیا کیا کرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں اسے سالار سکندر اس نے صاف کر کے کہا او ایک لمحے کے لیے جلال کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا وہ بینکر میں جانتا ہوں جلال اس کی بات کاٹ کر اسے سالار کا بینک اور اس کی ڈیزگنیشن بتانے لگا آپ کو کیسے پتا ہے وہ حیران ہوئی آج اس شہر کو تمہارے شہر کے بارے میں پتا ہوگا بزنس کمیونٹی سے میرا کافی ملنا جلنا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے دو چار بار گیدرنگس میں دیکھا بھی ہے میں نے لیکن ملاقات نہیں ہوئی وہ اب نارمل ہو رہا تھا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور لنچ کرتے ہیں گپ شپ لگائیں گے اتنے عرصے بعد ملے ہیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں اس نے بے کلفی اور گرم جوشی سے کہا وہ شہر کے مصروف اور مہنگے ترین ڈاکٹرز میں سے ایک تھا پرانی محبوبہ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا لیکن شہر کے سب سے زیادہ با اثر بینکر کی بیوی کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں تھا امامہ ہاشم یقم اس کی سوشل نیٹورکنگ کے ایک مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آ گئی تھی نہیں میں گروسری کے لیے آئی ہوں ڈنر کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھیں مجھے امامہ نے سر ٹالنا چاہا اسے یقین تھا وہ اصرار نہیں کرے گا جلال کے بارے میں اس کے اندازے آج بھی غلط تھے یار گروسری بھی ہو جائے گی میں خود کروا دوں گا لیکن لنچ کے بعد وہ سامنے ریسٹورینٹ ہے ایک گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے ہم جلال نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی میں اس سے کچھ کہنا چاہا لیکن جلال کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا وہ بادل نخواستہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چلی آئی تو کیسی گزر رہی ہے تمہاری لائف اپنے شوہر کے ساتھ مینیو آرڈر کرتے ہی جلال نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس سے پوچھا امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا وہ صرف سوال نہیں تھا جلال جیسے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے یا نہیں بہت اچھی گزر رہی ہے میں بہت خوش ہوں سالار کے ساتھ اس حیرت ہوئی سوال کا جواب دینا کتنا آسان کر دیا تھا سالار نے کچھ کھوجنا ٹٹولنا یا چھپانا نہیں پڑا تھا وہ اس کے ساتھ خوش تھی گڈ ارینج میرج تو نہیں ہوگی سالار اور تم نے اپنی مرضی سے کی ہوگی اس نے جلال کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی وہ اس سوال سے کیا جاننا چاہتا تھا ہاں سلار نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے اس نے اپنی فیملی سے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا سلار کا خیال تھا کہ مرد کو شادی کرتے وقت اپنی مرضی دیکھنی چاہیے فیملی کی نہیں جلال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور خود وہ بھی چند لمحے تک کوئی اگلا جملہ نہیں بول سکتی اس نے وہ آخری بات کس حوالے سے اور آخر کیوں کہی تھی اس کی وجہ اس وقت وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی وہ نہ اسے کوئی تانا دینے آئی تھی نہ گلا کرنے پھر ایسی بات بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے وہ اس سے چند لمحوں بعد جلال کو جیسے کچھ تعویل دینے کی کوشش کی تعویل پچھلے جملے سے بھی زیادہ چبھی تھی ظاہر ہے سالانہ لاکھوں کمانے والے شوہر کی تعریف بی بی پر فرض ہوتی ہے اس بار اس کا ہنس کر کہا ہوا جملہ امامہ کو چبا تھا لاکھوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن اچھے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے جلال نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنس کر کہا تو پتہ رکھا کرو نا اس کے لاکھوں کا کیسی بیوی ہو تم ڈیڑھ دو کروڑ ڈیڑھ دو کروڑ تو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں بہت بڑے بڑے مرجرز کروا رہا ہے تمہارا شوہر تمہیں بتاتا نہیں نہیں ہم اور چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ضروری چیزوں کے بارے میں اس کا لہجہ بہت سادہ زیادہ تھا لیکن جلال کے پیٹ میں گرہیں پڑی تھیں اس نے زوردار کہکا لگایا بعض دفعہ ہنسی کی شدید ضرورت پڑ جاتی ہے چلاک مردوں کو ایسی ہی بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے اس نے جوتا مارا پھر معصومیت سے سوال کیا امامہ نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنا ایڈریس بتایا وہ اس کے ساتھ سالار کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی او اپارٹمنٹ وہ بھی رینٹڈ کوئی گھر ور لینا چاہیے تھا تم لوگوں کو تم لوگ انٹرسٹڈ ہو تو میرے دو تین گھر ہیں اچھے پوش ایریاز میں تم لوگ رینٹ کر لو جلال نے فیاضانہ آفر کی آفر کی نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے ہم کمفرٹیبل ہیں وہاں امامہ نے کہا وہ اب اسے اپنے گھر کی تفصیلات بتانے لگا اس کا رقبہ اس کا نقشہ اور دنیا جہاں کا وہ سامان جو اس نے اپنے گھر کے اندر اکٹھا کیا تھا تم سلار کے ساتھ آؤ نا کسی دن کھانے پر بات کرتے کرتے سے اس نے یوں کہا جیسے وہ واقعی صرف دوست ہی تھے اور دوست ہی رہے تھے وہ بول نہیں سکے سکی اگر وہ بے حص تھا تو بہت ہی زیادہ تھا اگر ظالم تھا تو انتہا کا تھا او جلال صاحب دیکھیں کہاں ملاقات ہو رہی ہے ایک وہ ایک ڈھیڑ عمر آدمی تھا جو ریسٹورنٹ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ان کی ٹیبل پر پاس سے گزرتے ہوئے جلال سے ملنے لگا امامہ چونک کر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی یہ بھابھی ہیں وہ آدمی اب جلال سے پوچھ رہا تھا نہیں یہ میری ایک پرانی دوست ہے جلال نے فوراً سے بیشتر کہا امامہ نے اس آدمی کی آنکھوں میں عزت کا ایک تاثر آتے اور پھر جلال کے تعارف پر اسے غائب ہوتے دیکھا ایک رسمی ہیلو کے بعد وہ آدمی دوبارہ جلال سے گفتگو میں مصروف ہو گیا اس نے اور اس کی بیوی نے امامہ کی طرف دوسری نظر بھی نہیں ڈالی وہ بے چین ہوئی تھی اس سے اندازہ تھا کہ وہ جلال کے اس ادھورے تعارف سے کیا سمجھے ہوں گے جلال کی کوئی گرل فرینڈ کوئی ٹائم پاس کوئی ڈیٹ یا پھر اس کے اسپتال میں کام کرنے والی کوئی ڈاکٹر یا نرس جسے جلال وقت گزاری کے لیے لنچ پر وہاں لے آیا تھا جلال میں اب چلتی ہوں بہت دیر ہو رہی ہے اسے پتہ نہیں اچانک کیا ہوا تھا وہ اپنا بیگ اٹھا کر یک کھڑی ہوئی جلال کے ساتھ وہ کپل بھی چونکا نہیں کھانا آنے والا ہے کھا کر نکلتے ہیں جلال نے کہا نہیں مجھے گروسری کر کے پھر کوکنگ بھی کرنی ہے اور میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملنا چاہیے آج ویسے بھی اس نے کچھ خاص ڈشز کہیں ہیں مسز مسٹر اور مسز فاروق نے اس بار مسکرا کر اسے دیکھا تھا وہ بھی جواباً مسکرائی تھی اس نے شوہر کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی شاید اس کپل کی آنکھوں میں عزت کی اس نظر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے تو چند لمحے پہلے جلال کی بیوی سمجھنے پر ان کی آنکھوں میں جھلکی تھی اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس بار اس اس سے سرار نہیں کر سکا اچھا سلار کا کوئی وزٹنگ کارڈ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دو اس نے امامہ سے کہا اس کے بیگ میں سلار کے چند کارڈز تھے اس نے ایک کارڈ نکال کر جلا جلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اپنا فون نمبر بھی لکھ دو وہ ایک لمحہ کے لیے ہچکچائی پھر اس نے اسی کارڈ کی پر اپنا سیل فون نمبر لکھ دیا جلال کے پاس کھڑا آدمی تب تک اس کارڈ پر نہ پڑھ چکا تھا او آپ سلار سکندر کی بیوی ہیں وہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی فاروق صاحب بھی بینکر ہے سلار کو جانتے ہوں گے جلال نے فوراً سے بیشتر کہا بہت اچھی طرح سے اس آدمی کا انداز اب مکمل طور پر بدل چکا تھا وہ ایک مقامی انویسٹمنٹ بینک کے میں سے تھا اس نے ماما کو اپنی بیوی سے متعارف کروایا آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکر ہیں وہ مسز فاروق سے ابھی ہاتھ ملا رہی تھی جب فاروق نے سلار کے لیے ستائشی کلمات ادا کیے ہمیں انوائٹ کیا تھا اس سے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پر لیکن ہم امریکہ میں تھے مسز فاروق اب بڑی گرم جوشی سے کہہ رہی تھیں اور امامہ کی جان پر بنائی وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے قریب تھے یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے جو کچھ بھی تھا وہاں جلال کے پاس بیٹھ کر اپنے شوہر کے کسی شناسہ سے ملنا اس کی زندگی کے سب سے امبیرسنگ لمحات میں سے ایک تھا بہت کلوز فرینڈشپ ہے امامہ اور سالار کے ساتھ میری بلکہ فیملی بلکہ فیملی ٹائز ہیں بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں ہم دس بارہ سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری کو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا ویری نائس آپ سرار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا شیور بس سلار کچھ مصروف ہے آج کل امامہ نے قدرے گڑبڑا کر مسکراتے ہوئے کہا مسکراتے ہوئے کہا چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی جہاں وہ بے حد اپسٹ تھی وقت ایک بار پھر گیارہ سال پیچھے چلا گیا تھا اسی میڈیکل کالج میں اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا اور پھر کئی سال کے بعد جلال کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات اور پھر آج اس کا سامنا وہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں کیا خریدنے آئی تھی بھول گئی تھی وہ ٹرالی لیے ایک شیلف سے دوسرے شیلف کو دیکھتے گزرتی رہی پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑنے پر اس نے ہڑبڑاہٹ میں سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی لیکن ذہن کی اسکرین پر کچھ بھی نمودار نہیں ہوا تھا اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھا لیں اور پھر باہر آ گئی جلال کی گاڑی اب وہاں نہیں تھی اس کی گاڑی کے برابر والی جگہ خالی تھی معلوم نہیں اسے کیوں یہ توقع تھی کہ وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر اس کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا کم از کم اتنا انتظار تو کرتا کہ اسے خود رخصت کرتا اسے خوش فہمی نہیں رہی تھی پھر بھی اسے اتنی کرٹیسی تو اس سے توقع تھی اتنی پھر بھی اسے اتنی کرسٹی کی تو اس سے توقع تھی کرٹیسی کی پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے یکم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی پھر اسے دو وہ ساری چیزیں یاد آنے لگی جنہیں وہ خریدنے کے لیے آئی تھی لیکن اب وہ دوبارہ کہیں اس کروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اس کا خیال اس نے کچھ غلط ٹرن لیے تھے اس اس کا اس کا خیال تھا اس نے کچھ غلط ٹرن لیے تھے اور وہ راستہ بھول گئی ہے بہت دیر بعد اس سے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی تھی جس طرف سالار کا آفس تھا یہ بے حد احمقانہ حرکت تھی وہ مال روڈ پر تھی اور اب ون وے کی وجہ سے واپس نہیں پلٹ سکتی تھی جب تک وہ یو ٹرن لیتی تب تک وہ اس کے آفس کو کراس کر چکی ہوتی ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جام میں پھنسے اسے وہ سڑک اور اپنی زندگی ایک ایک جتنے لمبے لگی تھی وہ ڈیڑھ گھنٹے پہلے سالار کے ساتھ خوش تھی لیکن اب وہ خوش نہیں تھی اے سی کی کولنگ یکتم خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اس نے اے سی بند کر دیا کچھ دیر اپنی زندگی میں گرمی ہی چاہتی تھی جلال انصر جیسے اس کے جسم کا وہ زخم تھا جو ہر بار ہاتھ لگنے سے رستے لگتا تھا اور ہر بار ہی اس کا یہ وہم باطل ہو جاتا تھا کہ زخم بھر گیا ہے گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا بے تحاشا ہارن کی آوازوں پر اس سے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی وہ ناکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی گاڑی کوشش کے باوجود سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی وہ ایکسپورٹ ڈرائیور نہیں تھی اور اپنے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار کے ہارن کسی بھی ایکسپورٹ ڈرائیور کو بھی اسی طرح بھکلا دیتے ہیں ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آ گیا گاڑی خراب ہو گئی ہے سٹارٹ نہیں ہو رہی امامہ نے اس سے کہا پھر لفٹر سے اسے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گی اس تیز سے بتایا سگنل تب تک دوبارہ بند ہو چکا تھا وہ وائرلیس وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور وہ بے بےحد ہڑبڑائے ہوئے انداز میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی وہ ناکام رہی تھی لفٹر آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی لفٹر میں بیٹھا آدمی اس کو قریبی پارکنگ میں پہنچ پہنچانے کے بارے میں اسے بتاتے ہوئے کسی رکشہ یا ٹیکسی میں اسے وہاں تک جانے کا کہہ کر غائب ہو گیا مال روڈ پر اس ٹر اس ٹریفک کے درمیان اسے کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں مل سکتی تھی ہاں وہ واحد کام جو وہ کر سکتی تھی وہ سڑک کراس کر کے کچھ فاصلے پر سالار کے آفس تک جانا تھا اسی خالی ذہنی کے عالم میں مال روڈ عبور کر کے اس نے سیل نکال کر سالار کو فون کرنا شروع کر دیا سالار کا فون آف تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اس کے آفس میں ہی جانا تھا چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا سٹرپ نکل گیا آج برا دن نہیں تھا بلکہ بدترین دن تھا پسینے سے شرابور ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ وہاں کھڑے اس نے ایک بار کسی رکشہ یا ٹیکسی کو ڈھونڈا وہ اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اس کے آفس نہیں جانا چاہتی تھی لیکن فی الحال اسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا اسے اپنی حالت پر رونا آنے لگا تھا لیکن اس رونے کا تعلق اس کی اس حالت سے زیادہ اس کی ذہنی کیفیت سے تھا وہ اس وقت کچھ ایسی ہی دل برداشتہ تھی اس کے بینک کی اس شاندار عمارت کے سامنے جوتا کھسیٹتے وہ ایک لمحہ کے لیے ہچکچائی لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ سیدھی آفس چلی جائے گارڈ کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے ان کی آنکھوں میں اتنی حیرانی اور بے یقینی دیکھی تھی کہ اس کی عزت نفس میں کچھ اور کمی آئی تھی لیکن مین ریسیپشن میں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی شاندار انٹیریئر والا وسیع و عریض ماربلڈ ہال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ کارپوریٹ کلائنٹ سے بھرا ہوا تھا کا یہ لے آؤٹ کبھی اس کے تصور میں آ جاتا تو وہ وہاں کبھی نہ آتی لیکن اب وہ آ چکی تھی ٹوٹی ہوئی چپل فرش پر کھسٹتے ہوئے اسے اپنا آپ واقعی معذور معذور لگ رہا تھا ریسیپشن کاؤنٹر پر نے سالار سکندر سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کی تھی مجھے سالار سکندر سے ملنا ہے اس سے ریسپشنسٹ سے پوچھنے پر کہا پہلے اگر پسینہ تپتی دھوپ کی وجہ سے آ رہا تھا تو اب یہاں اس ماحول کی وجہ سے اسے ٹھنڈا پسینہ آ رہا تھا کیا آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہے میڈم ریسیپشنسٹ نے بےحد پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا اس کا ذہن ایک لمحہ کے لیے بلنک بلینک ہو گیا اپوائنٹمنٹ وہ حیران ہوئی تھی اس سے جواب دینے کے بجائے ہاتھ نے پکڑے سیل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ڈال کیا اس بار کال ریسیو نہیں ہوئی تھی لیکن بیل بجی تھی میں اس کی دوست ہوں اس نے کال ختم کرتے ہوئے بے ربطی سے کہا بے ربطی سے کہا ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہیں انہیں تھوڑی دیر میں انفارم کر دیتی ہوں آپ کا نام ریسیپشنسٹ نے کہا امامہ وہ اپنا نام بتا کر ہال میں بڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اسے تقریباً پندرہ منٹ انتظار کرنا پڑا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے اسے یہ لمحہ یہ لمحے بہت طویل لگے تھے پندرہ منٹ بعد اس نے چند افراد کے ساتھ سالار کو بات چیت کرتے ریسپشن پہ نمودار ہوتے دیکھا وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائے بغیر وہ ان لوگوں کے ہمراہ ریسپشن کی انٹرنس تک گیا تھا ایک لمحہ کے لیے ماما کو خدشہ ہوا کہ وہ کہیں ان کے ساتھ باہر نہ نکل جائے لیکن وہ دروازے سے کچھ پہلے ان لوگوں سے ہاتھ ملانے لگا تھا وہ انہیں چھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا پندرہ منٹ دروازے پر ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہوا دوبارہ واپس جانے لگا ریسیپشنسٹ نے اسے روکا اس نے یقیناً دھور صوفے سے کھڑی ہوئی تھی امامہ کو دیکھ لیا تھا ورنہ وہ سالار کو کبھی وہاں روک کر اس کے کسی وزٹر کے بارے میں انفارم نہ کرتی امامہ نے سالار کو ریسیپشنسٹ کی بات سننے اور سنتے اور پھر چھٹکتے دیکھا وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا تھا وہ بہت فاصلے پر تھی لیکن اتنے فاصلے پر نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ کر دیکھ یا پہچان نہ پاتا اسے سلار کے چہرے پر اتنی دور سے بھی حیرت نظر آئی تھی پھر وہ مسکرایا تھا اس نے پلٹ کر ریسیپشن ریسیپشن سے یقیناً اس کا تعارف کروایا پھر وہ رکے بغیر اس کی طرف بڑھایا اگر وہ اس سے گھر میں سامنا کر رہی ہوتی تو اس وقت وہ سلاد سے لپٹ کر بچوں کی طرح رہی ہوتی وہ کچھ ایسی ہی ذہنی حالت میں تھی لیکن وہ یہاں یہ نہیں کر سکتی تھی اے پلیزنٹ سرپرائز اس نے قریب آتے ہوئے کہا وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے اس نے بے ربتی سے جواب دیا اس نے سالار سے نظریں ملائے بغیر سر جھکائے ہوئے کہا وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھے کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی آنکھوں کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا تھا سامنے سگنل پر میری گاڑی خراب ہو گئی اور لفٹر اسے کہیں لے گیا ہے اور یہاں تمہارے آفس تھا تو میں یہاں آ گئی لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم مصروف ہو بس تم مجھے گھر بھجوا دو اس سے جواباً ایک کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہوئے اسے بے حد اسے بے حد بے ڈھنگے انداز میں کہا نو پرابلم سلار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی سوری میم آپ مجھے اپنا تعارف کروا دیتی تو میں آپ کو آفس میں بٹھا دیتی ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے اس کے قریب آ کر معذرت کی تھی اٹس اوکے کسی کو بھیج کر یہاں قریب کسی شو سٹور سے اس سائز کا جوتا منگوائیں اس نے اس لڑکی سے کہا اور پھر اگلا جملہ امامہ سے کہا امامہ یہ ٹوٹا ہوا جوتا اتار دو اتار دوں وہ ہچکچائی ہاں کوئی ہرش نہیں میرے باتھ روم میں وضو کے لیے سلیپرز ہے وہ پہن کر پاؤں دھو لینا تب تک نیا جوتا آ جائے گا تمہارے لیے اور کس سگنل سے گاڑی لے کر گئے ہیں امامہ نے اسے انداز اسے اندازے سے بتایا اس سے ڈسٹ سے آنے والی لڑکی کو گاڑی کا نمبر بتاتے ہوئے کچھ ہدایات دی وہ تب تک ٹوٹے ہوئے جوتے سے اپنا پاؤں نکال چکی تھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے وہاں سے لے گیا لے آیا اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت سے امامہ نے محسوس کیا کہ اسے اس وقت اس سہارے کی حد ضرورت تھی ایک پاؤں میں جوتا نہ ہونے کے باوجود وہ بڑی سہولت سے چلتے ہوئے اس کے آفس میں آ گئی تھی وہ راستے میں ملنے والے افراد سے اسی ریلیکسڈ اور عام انداز میں اسے متعارف کرواتا کوریڈور سے اپنے آفس میں آ گیا تھا ویسے تم اس طرف آ کیسے گئی اپنے آفس کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ماما سے پوچھا میں اسے کوئی بہانہ یاد نہیں آیا اس کا ذہن اس وقت کچھ اتنا ہی خالی ہو رہا تھا سلار چند لمحے جواب کا انتظار کرتا رہا پھر اس نے بات بدل دی تم کھڑی کیوں ہو بیٹھ جاؤ اپنے ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے اس سے کہا اس کے سائڈ ڈیسک پر رکھی ایک اپنی ایک فریم تصویر سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی وہ انٹر کام پر اس کے لیے کوئی جوس لانے کا کہہ رہا تھا جب اس کا فون بچنے لگا اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر کال ریسیو کی چند لمحے وہ فون پر بات کرتا رہا پھر اس نے امامہ سے کہا امامہ تمہارا کریڈٹ کارڈ کہاں ہے وہ اس کے سوال پر چونک گئی اس کے پاس ایک سپلیمنٹری سپلیمنٹری کارڈ کارڈ تھا تھا میرے بیگ میں ذرا چیک کرو اس نے بیگ سے والٹ نکالا اور پھر باری باری اس اس کے کے تمام حصے چیک کیے وہاں کارڈ نہیں تھا ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اس میں نہیں ہے اس نے اڑی ہوئی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ سالار سے کہا اس نے جواب دینے کے بجائے فون پر کہا بالکل میری بیوی چھوڑ آئی تھی وہاں میں منگوا لیتا ہوں تھینک یو تھینک یو اس نے فون بند کر دیا امامہ کی جیسے جان میں جان آئی کہاں ہے کارڈ اماما نے پوچھا کہاں شاپنگ کیا تم نے سلار نے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا اسے ڈپارٹمنٹل سٹور یاد آیا وہاں چھوڑ دیا تھا تم نے اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا ہاں سٹور کے مینیجر نے ہیلپ لائن کو انفارم کیا تو وہ تمہارے سیل پر ٹرائی کرتے رہے لیکن تم نے کال ریسیو نہیں کی اب انہوں نے مجھے کال کی ہے وہ بیگ سے اپنا سیل نکال کر دیکھنے لگی اس پر واقعی بہت ساری مسڈ کالز تھی لیکن یہ کب آئی تھی شاید جب وہ ریسپشن میں بیٹھی اپنی سوچوں میں غرب تھی ایک آدمی ایک ٹرے میں پانی اور جوس کا گلاس لے کر آ گیا اسے اس وقت اس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی پیاس کی وجہ نہیں پیاس کی وجہ نہیں بلکہ شرمندگی کی وجہ سے سالار دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اس دوران کام دوبارہ بچا اور وہ اٹھ کھڑ اٹھ کر کھڑا اٹھ کر گیا گاڑی کا پتہ چل گیا تھا امامہ گاڑی کے پیپرز کہاں ہیں اس نے ایک بار پھر فون ہولڈ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا ماما کو اپنی اگلی حماقت یاد آئی پیپرز گاڑی میں ہی تھے وہ پیپرز اور لائسنس دونوں وہاں چھوڑ کر آئی تھی اس برانڈ نیو گاڑی پر اگر کوئی ہاتھ صاف کرتا تو اس خوش قسمت کو گاڑی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بھی انعام میں ملتی کیونکہ لفٹر اسے مطلوبہ پارکنگ میں چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا اس پر اسٹکر لگا ہوا لگا ہوتا تو شاید وہ اسے کہیں اور لے کر جاتا لیکن اب وہ اسے قریبی پارکنگ میں چھوڑ گئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا مالک گاڑی کے پیچھے آ رہا ہوگا جو اس سے اس کے حلق میں اٹکنے لگا تھا گاڑی میں اس سے نظریں ملائے بغیر کہا جواباً اسے ملامت نہیں کی گئی جس کی وہ توقع کر رہی تھی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے وہ کسی کو گاڑی لانے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا اور حفظ ماتقدم کے طور پر آئی ڈی کارڈ یا گاڑی کے پیپر ساتھ دینا چاہتا تھا تاکہ اگر اسے پارکنگ میں چیک کیا جائے تو گاڑی لانے میں وقت نہ ہوتی دقت نہ ہوتی وہ گلاس رکھ کر ایک بار پھر آئی ڈی کارڈ اپنے بیگ میں ڈھونڈنے لگی وہاں بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا اسے یاد آیا کہ وہ دوسرے بیگ میں تھا اس کا دل چاہا وہ <laughs> وہاں سے بھاگ جائے اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا اس دفعہ سلار نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا میرے پیپرز میں دیکھو میری وائف کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہوگی وہ ڈرائیور کو دے دو اور کار کی چابیاں بھی بھجوا دیتا ہوں اس نے فون پر کہا تمہیں اگر فریش ہونا ہو تو میرے سلیپرز یہاں پڑے ہیں یہ آفر بےحد بر وقت آئی تھی اس سے واقعی اس وقت کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنا منہ چھپا جہاں وہ اپنا منہ چھپا سکے چھپا لیتی اس سے زندگی میں کبھی خود کو اتنا ناکارہ اور احمق محسوس نہیں کیا تھا باتھ روم کا دروازہ بند کیے وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی گئی باقی کچھ بہا نہیں پا رہا تھا نہ شرمندگی نہ وہ حتک نہ اس کا رنج سنا ہے تمہاری کوئی گرل فرینڈ آئی ہے اس نے باہر رمشا کی آواز سنی وہ سلار کو چھیڑ رہی تھی اور وہ جواباً ہنسا تھا ہاں آج کی ڈیزاسٹیریس او سوری ہاں آج کی ڈیزاسٹیریس میٹنگ کے بعد کسی گرل فرینڈ کا ایک وزٹ تو ڈیزرو کرتا تھا میں وہ آئینے میں اپنے ایکس کو دیکھتے اس کی گفتگو سنتی رہی دونوں اب کسی کلائنٹ اور آج کی میٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے اس کا دل چاہا وہ واپس کمرے میں نہ جائے وہ اس سین سے غائب ہونا چاہتی تھی باتھ روم کا دروازہ کھلنے پر رمشا خیر مقدمی انداز میں اس کی طرف آئی چلو کسی بہانے تمہاری بیگم تو یہاں آئی رمشا نے اس سے ملتے ہوئے کہا تھا سلاڈ جواب دینے کے بجائے صرف مسکرایا چند منٹ وہ کھڑی باتیں کرتی رہی پھر اس نے کہا اب اگلی میٹنگ ہے تو تم آ رہے ہو کیا ہاں میں آتا ہوں تم سٹارٹ کر لو میٹنگ میں دس پندرہ منٹ میں آ جاتا ہوں اس نے کہا رمشا امامہ کو خدافظ کہتے ہوئے نکل گئی تم چلے جاؤ گاڑی آئے گی تو میں چلی جاؤں گی اس نے کمرے میں پڑے جوتے کے ڈبے سے نیا جوتا نکالتے ہوئے سالار سے کہا اسے لگ رہا تھا وہ اس وقت ایک خام خواہ کی لائبلٹی بن کر آئی تھی تم سینڈوچ کھاؤ تم نے ہی صبح بنا کر دیے تھے آج کلائنٹس کے ساتھ لنچ کیا ہے یہ کھا نہیں سکا وہ ٹیبل پر پڑے سینڈوچ کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے بھوک نہیں ہے اس وقت حلق سے کچھ اتارنا بہت مشکل تھا کیوں بھوک نہیں ہے لنچ کیا تم نے نہیں لیکن بھوک نہیں ہے پھر کھاؤ صرف ایک کھا لو وہ اسے بہلا رہا تھا امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس وقت پوچھنا بیکار تھا جب بھی وہ پریشان ہوتی تو اسی طرح چیزیں بھولتی تھی اور اتنے مہینوں میں سرار اس چیز کا عادی ہو چکا تھا وہ جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی یہ اس کے لیے اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی تھی وہ اب سر جھکائے سینڈوچ کھانے لگی تھی جو اس نے پلیٹ میں اس کے سامنے رکھا تھا اس کا خیال تھا وہ اب اس کی تمام حرکات پر کوئی تبصرہ کرے گا مگر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا سینڈوچ ختم ہونے کے بعد اس نے ماما سے چائے کا پوچھا اور اس اس انکار پر پر نے انٹر کام کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا میں تمہیں اپنی گاڑی میں رہا ہوں تمہاری گاڑی جب آئے گی تو میں بھجوا دیتا ہوں میں خود ڈرائیور میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاتی ہوں اس نے کہا نہیں ڈرائیور تمہیں ڈراپ کرے گا تم اپسٹ ہو اور میں نہیں چاہتا تم ڈرائیو کرو وہ بول نہیں سکی یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بڑی آسانی سے جان گیا ہوگا کہ اس وقت اسے کوئی پریشانی تھی میں خود چلی جاتی ہوں اس نے بینک کی ایگزٹ پر سالار سے کہا یار کلائنٹس کو بھی یہاں تک چھوڑنے آ جاتا ہوں تم تو بیوی ہو میری وہ مسکرایا تھا ڈرائیور پارکنگ میں کھڑی گاڑی دروازے کے سامنے لے آیا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آیا مگر اس سے پہلے سالار اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول چکا تھا وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اس سے رک کر دیکھنے لگی وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق میں ایک بار پھر اسے گرہیں پڑنے لگی تھی anything else ma'am Salar نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سمجھا کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی تھی تھینک یو اس نے بلاخر کہا always at your disposal ma'am اس نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ گاڑی میں بیٹھ گئی سالار نے دروازہ بند کر دیا چلتی ہوئی گاڑی میں سے امامہ نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا وہ یقیناً گاڑی کے مین روڈ پر جانے کا انتظار کر رہا تھا اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا جس کی ذمہ داری تھی وہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا وہ جلال کی ذمہ داری نہیں تھی پھر وہ کیوں یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی کرٹسی دکھائے دکھاتا اس نے ٹھیک کیا تھا اسے ڈرائیو کے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا وہ واقعی اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں تھی وہ اپنی گاڑی میں ہوتی تو گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے اندر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر ہوتی نہ وہ اتنی بے وقت تھی جتنی ہر بار جلال کے سامنے جا کر ہو جاتی تھی نہ وہ اتنی انمول تھی جتنا یہ شخص سے سمجھ رہا تھا اسے ایک کوئلہ سمجھ کر ملتا تھا اور دوسرا کوہ نور ایک اسے کوئلہ سمجھ کر ملتا تھا اور دوسرا اسے کوہ نور وہ بے وقتی کانچ کی طرح لگتی تھی اور یہ وقت خنجر کی طرح لیکن دونوں چیزیں زخمی کرتی تھیں اسے وہ گھر آ کر بہت بہت دیر تک لانچ میں بے مقصد بیٹھی رہی تھی آج کا دن بے حد برا تھا بے حد کوئی چیزوں سے پرسکون نہیں کر پا رہی تھی تکلیف دے یادوں کا ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے تمہیں سالار نے رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس سے پوچھا کچھ نہیں جواب حسف توقع تھا سالار نے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا کوئی پریشانی نہیں ہے میں بس اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوں اس نے جھوٹ بولا یہ واحد طریقہ تھا جس سے اس گفتگو کا موضوع اس کی ذات سے ہٹ سکتا تھا سلارنے سے کریدا نہیں تھا وہ بعض دفعہ اسی طرح اس طرح پریشان ہوتی تھی اور وہ اسے صرف بہلانے کی کوشش کیا کرتا تھا آج بھی اس نے یہی کیا تھا وہ ڈنر کے بعد کام کے لیے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا اماما نے سونے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سو سکی ایک بار پھر سب کچھ فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا وہ فلم جو آج بار بار چلتی اور پھر چلتی رہی تھی کتنا وقت اس نے اندھیرے میں بستر میں چھت لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے گزارا تھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی سلار سونے کے لیے حتمی حتی الامکان آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تھا پھر دروازہ بند کر کے وہ لائٹ آن کیے بغیر اسی طرح احتیاط سے دبے پاؤں واش روم کی طرف چلا گیا امامہ نے آنکھیں بند کر لی نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دھور تھی وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹا تھا نے امامہ کی طرف کروٹ لی اور پھر امامہ نے اس کی آواز سنی تم جاگ رہی ہو نے اپنے کمرے کے گرد سالار کمر کے گرد سالار کے بازو حمائل ہوتے ہوئے محسوس کیا تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے وہ کچھ جھلائی تھی پتہ نہیں کیسے بس پتہ چل ہی جاتا ہے کیا پریشانی ہے ایک لمحہ کے لیے اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے اپنی اور جلال کی ملاقات کے بارے میں لیکن دوسرے ہی لمحہ اس نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا اس سارے واقعے میں بتانے والی کوئی چیز نہیں تھی کوئی ایسی چیز جو کسی کے لیے بھی قابل اعتراض ہوتی وہ سلار کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ جلال کی کن باتوں پر تکلیف محسوس کر رہی تھی تو پھر بتانے کا فائدہ کیا ہوتا کچھ نہیں بس میں ڈپریس تھی اس لیے تو کہا تھا کہ باہر چلتے ہیں وہ اب اس کے بازو پر سہلانے والے انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا